نماز سفر سفر میں ظہر عصر اور عائشہ کی چار چار فرض رکعتوں کو دو دو پڑھنا قصر یعنی کم کرنا کہلاتا ہے فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے جو شخص ارادہ سفر کے ساتھ اپنے گھر سے چلے اور اپنی آبادی سے نکل جائے تو وہ عزر شریعت مسافر ہے اور اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلی الظہر بالمدینہ اربع العصر رکعتین رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعتیں پڑھی اور ذل حلیفہ میں عصر کی نماز دو رکعتیں پڑھی صحیح بخاری کتاب التق تفسیر بابن یقصر اذا خرج من موعظه حدیث نمبر 1089 1546 1547 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة المسافرین وقصرها حدیث نمبر 690 ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تین یعنی شرعی میل کے فاصلے پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین شرعی میل یا تین فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز دو رکعتیں پڑھتے صحیح مسلم کتاب و سلاد المسافرین بابو حدیث نمبر 691 اس حدیث میں راویہ حدیث شعبہ نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے تین میل یا تین فرسنگ کہا ہے یعنی اسے شک ہے کہ اس کے استاد نے تین میل یا تین فرسنگ یعنی نو میل کا بتایا ہے پس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً نو میل پر قصر کر لے یعنی اپنی آبادی کے حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود نو میل یا اس سے زائد مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے شرعی نو میل تقریباً ساڑھے بائیس کلومیٹر بنتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر میں رہا یہ سب یعنی چار کی بجائے دو رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم کتاب ولاۃ المسافرین باب سلاط المسافرین وقصریہ حدیث نمبر 689 سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر ادا کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے سورہ نساء آیت نمبر 101 آج ہم امن میں ہیں نماز قصر کیوں کریں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یعنی امن کے حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے اسے قبول کرو صحیح مسلم کتاب باب صلاة المسافرین و حدیث نمبر 686 سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں قصر نماز پڑھائی حالانکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ اور نہایت امن کی کی حالت میں تھے صحیح بخاری کتاب التقصیر باب بمنا حدیث نمبر ایک ہزار تراسی ایک ہزار چھ سو چھپن کتاب ولا بمنا حدیث نمبر چھ سو چھیانوے قصر کی حد اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل تو نماز قصر کرتا رہے خواہ کئی مہینے لگ جائیں ابو جمرہ نصر بن عمران رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خوراسان میں طویل قیام کرتے ہیں کیا ہم پوری نماز پڑھیں آپ نے فرمایا دو رکعتیں ہی پڑھا کرو خاتمے یعنی کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے دس سال قیام کرنا پڑے المصنف لبن ابی شیبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو دس حدیث نمبر آٹھ ہزار دو سو دو دوسرا نسخہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو تریپن چار سو چون وسن صحیح اگر انیس دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز قصر کرے اور اگر انیس روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر یعنی پہلے ہی روز سے نماز پوری پڑھنی چاہیے اس کی بابت اختلاف ہے ایک مسلک تو یہی ہے جس کا اظہار اس کتاب میں کیا گیا ہے کہ مسافر انیس روز تک قصر کر سکتا ہے دوسرا مسلک چودہ دن کا اور تیسرا مسلک تین دن کا ہے اسی طرح آخری مسلک کو علماء اہل حدیث کی اکثریت نے راجہ قرار دیا اور اختیار کیا ہے تفصیلی بحث کے لیے سنیے اتحاف الکرام شرح بلوغ المرام کتاب الصلاح باب صلاة المسافر والمریض احادیث حدیث نمبر عربی ایڈیشن چار سو اکیس چار سو پچیس اردو ایڈیشن تین سو چوالیس تین سو چھیالیس مولانا اس مسئلے میں پہلا مسلک ہی راجے ہے دیکھیے میری کتاب حدیت المسلمین صفحہ نمبر اٹھتر حدیث نمبر بتیس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں انیس دن قیام کیا اور قصر کرتے رہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر سفر میں کہیں انیس دن اقامت کریں ہم قصر کریں گے اور اگر انیس دن سے زیادہ اقامت کریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے صحیح بخاری کتاب التقصیر باب ماجا آفی تقسیری وکم یقیم حتی یقصر حدیث نمبر ایک ہزار اسی سفر میں آزان اور جماعت سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی یعنی میں اور میرا چچا زاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے صحیح بخاری کتاب الادان باب الادان للمسافرین اذا کانو جماعہ والاقامہ حدیث نمبر 630 سو تیس سفر میں دو نمازیں جمع کرنا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں زہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے صحیح بخاری کتاب و باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء حدیث نمبر 1107 صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب الجمع فی الحضر حدیث نمبر سات سو پانچ ایک نماز کے وقت میں دوسری کو ملا کر پڑھنا جمع کہلاتا ہے جمع کی دو صورتیں ہیں جمع تقدیم زہر کے وقت نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر اور مغرب کے وقت میں نماز مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا جمع تاخیر عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر اور عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبو کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو زہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما لیتے اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو زہر اور عصر کو اسی وقت پڑھتے یعنی زہر کے وقت میں ادا فرماتے ہوتے اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عائشہ کے وقت میں نماز عائشہ کے ساتھ پڑھ لیتے اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو نماز مغرب اور عائشہ کو اسی یعنی مغرب کے وقت میں پڑھ لیتے سنا نبی داود کتاب صلاۃ السفر باب الجمع بین الصلاتین حدیث نمبر 1220 وسندہ صحیح جامع الترمذی کتاب الجمعہ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین حدیث نمبر 553 554 امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 549 میں اسے صحیح اور امام ترمذی نے حسن کہا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تائید سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہوتی ہے جسے بحقی نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے السنن للبحقی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ مزید اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مروی ہیں صحیح بخاری کتاب التقصیر باب تصل المغرب ثلاثا فی السفر حدیث نمبر ایک ہزار اکانوے ایک ہزار ایک سو گیارہ ایک ہزار ایک سو بارہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب جواز الجمع حدیث نمبر سات سو تین سات سو چار سفر میں سنتیں معاف ہیں حفظ بن بن عاصم رحمہ اللہ اللہ سے سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ عمر رضی عنہما نے ان کہا اے میرے بتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا مگر آپ نے دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی اور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا ان سب نے سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے صحیح بخاری کتاب و فی السفر دبر الصلاح حدیث نمبر 1101 1102 صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب صلاۃ المسافرین قصریحا حدیث نمبر 689 معلوم ہوا کہ سفر میں سنت نفل سب معاف ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میدان میں دو رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے حفظ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا چچا جان اگر اس کے بعد آپ دو رکعتیں یعنی سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے فرمایا اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو یعنی فرض نماز ہی پوری پڑھ لی لیتا صحیح مسلم کتاب و المسافرین و قصر بمنا حدیث نمبر 694 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطلفہ تشریف لے گئے اور ایک آزان اور دو اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑیں صحیح مسلم کتاب الحج باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1218 حضر میں دو نمازوں کا جمع کرنا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا حالانکہ وہاں یعنی دشمن کا خوف تھا نہ سفر کی حالت تھی راوی ابو زبیر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا سعید نے جواب دیا جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا ہے اسی طرح میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے صحیح مسلم کتاب و صلاح المسافر الجمع بین الصلاتین فی الحضر حدیث نمبر سات سو پانچ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خوف اور سفر کے بغیر زہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا صحیح مسلم کتاب و صلاح المسافر الجمع بین الصلاتین فی الحضر حدیث نمبر سات سو پانچ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بسرا میں اثر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے کسی نے کہا نماز یعنی مغرب کا وقت ہو چکا ہے آپ نے فرمایا مجھے سنت نہ سکھاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر و عصر اور مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا کہ میں نے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے ان کی تصدیق کی صحیح مسلم کتاب ولاطل المسافرین باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر حدیث نمبر سات سو پانچ ان روایات سے معلوم ہوا کہ شدید ضرورت اور شرعی عذر کی بنا پر حضر میں کبھی کبھار جمع بین الصلاتین جائز ہے لیکن یاد رہے کہ بغیر عذر کے ایسا کرنا یا اس کو معمول بنا لینا غلط ہے یعنی ناگزیر قسم کے حالات یعنی شریع عذر میں حالت اقامت میں بھی دو نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں تاہم شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں جیسے کاروباری لوگوں کا عام معمول ہے کہ وہ سستی یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے دو نمازیں جمع کر لیتے ہیں یہ صحیح نہیں بلکہ سخت گناہ ہے ہر نماز اس کے مختار وقت ہی پر پڑھنا ضروری ہے سوائے ناگزیر حالات کے مولانا عبدالصمد رفیقی نماز جمعہ جمعہ کے دن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعے کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فضل یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو چون جمعہ کی فرضیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے اہل ایمان جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف دوڑو اور یعنی اس وقت کاروبار چھوڑ دو اگر تم سنجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے سورہ جمعہ آیت نمبر نو سیدنا ابو جعد زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب التشدید فی ترک الجمعہ حدیث نمبر ایک ہزار باون وسندہ حسن جامع الترمذی کتاب الجمعہ باب ما جاء فی ترک الجمعہ حدیث نمبر پانچ سو امام ترمزی نے اسے حسن اور امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اسی امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستاون ایک ہزار آٹھ سو اٹھاون میں ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر پانچ سو تریپن پانچ سو چون میں اور امام زہبی نے صحیح کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافل ہو جائیں گے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب التغلیظ فی ترک جمعہ حدیث نمبر آٹھ سو پینسٹھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو یعنی بلا عذر جمعے سے پیچھے رہتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل و بیان التشدید فی التخلف نمبر چھ سو باون معلوم ہوا کہ جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اس پر شدید وعید ہے لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے جب خطیب ممبر پر چڑھے اور ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں کے متفرق مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے غلام عورت نابالغ بچہ اور مریض جمعے کی فرضیت سے مستثنا ہے یعنی اگر چاہے تو پڑھ لیں ورنہ زہر کی نماز ادا کریں سنن نبی دعوت کتاب الصلاح باب للمملوک الجماعتی حدیث نمبر ایک ہزار سڑسٹھ وسند صحیح امام نووی نے المجموع جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو تراسی میں اسے صحیح کہا ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دیہاتیوں پر بھی نماز جمعہ فرض ہے کیونکہ انہیں اس عام حکم سے مستثنا نہیں کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح نہا کر جلدی سے پیدل مسجد جائے سوار ہو کر نہ جائے امام کے نزدیک بیٹھ کر دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لغب بات نہ کرے تو اسے ہر قدم پر ایک برس کے روزوں کا اور اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا جامع ترمزی کتاب الجمعہ باب ما جاء فی فضل الغسل حدیث نمبر چار سو چھیانوے سنن نبی داود کتاب الطہار باب فی الغسل یوم الجمعہ حدیث نمبر تین سو پینتالیس وسندہ صحیح امام ترمزی نے اسے حسن کہا جبکہ ابن حبان نے حدیث نمبر پانچ سو انسٹھ میں امام حاکم نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکاسی دو سو بیاسی میں اور حافظ زہبی نے صحیح کہا ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے یعنی مونچھے کترائے ناخن کاٹے ناف بال مونڈے اور بغلوں کے بال دور کرے پھر اپنا تیل یا اپنے گھر والے کی خوشبو سے خوشبو لگائے اور جمعہ کے لیے مسجد آئے وہاں دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے یعنی بلکہ جہاں جگہ ملے اسی پر اکتفا کرے پھر اپنی نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے پھر دوران خطبہ میں خم خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب للجمعہ حدیث نمبر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے پھر خطبہ جمعہ شروع ہونے سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فضل من الجمہ و انصات فی نمبر آٹھ سو ستاون سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جو میں عبد القیس کی مسجد میں تھا صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الجمعہ فی القرى والمدن حدیث نمبر آٹھ سو بانوے اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے نقیع الخصمات کے علاقے میں بنو بیازا کی بستی حضم النبید جو مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر تھی اس میں جمعہ قائم کیا سنن نبی داود کتاب الصلاح باب الجمعہ فی القرآن حدیث نمبر ایک ہزار انہتر وسن حسن سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار بیاسی امام ابن خزیمہ حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوبیس حاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکاسی حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے جمعے کے دن بارش ہو رہی ہو تو نماز جمعہ کے متعلق صلو فی بیوتکم گھروں میں نماز پڑھو کہنا اور نماز گھروں میں پڑھنا درست ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ الجمعہ باب الرخصتی اللم یحضر فی نمبر نو سو ایک مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حج جہاد وغیرہ کے لیے سفر کیے تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان اہل سفر نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی اس کے بجائے ظہر کی نماز نماز پڑھی تفصیل کے لیے سنیے اروا الغلیل حدیث نمبر پانچ سو اکانوے الموسو الفقہیہ لحسین حسین بن عودہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو سڑسٹھ مولانا عبد الولی خان سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کے دن عید آئی تو انہوں نے کافی دیر سے نماز عید پڑھائی جمعہ نہ پڑھایا اس واقعہ کی خبر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے سنن نسائی کتاب صلاۃ العیدین باب فی التخلف عن الجمعہ الجمعۃ شہد العید حدیث نمبر 1593 وسندہ صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1465 میں اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا جامع ترمزی کتاب الجمعہ باب ما جاء فی الاحتباء والامام یخطب حدیث نمبر 514 امام ترمزی نے اسے حسن کہا ہے وسندہ حسن گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا ازی اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے نیز تحمد پہننے کی صورت میں شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے سیدنا جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے جو شخص یہ کہے کہ آپ خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ذکر الخطبتین قبل الصلاة وما معافی ما من الجلسہ حدیث نمبر آٹھ سو باسٹھ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو ہوئے اور عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اس خبیص کی طرف دیکھو بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو یعنی خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں سورہ جمعہ آیت نمبر گیارہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فی قول قوله تعالى إليها وتركوك قائما حديث نمبر 864 معلوم ہوا بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا آپ کے سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے صحیح مسلم کتاب الحج باب جواز دخول مکہ بغیر احرام حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انسٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا سنن نبی داود کتاب باب الجمعہ قبل جمع حدیث نمبر ایک ہزار اناسی وسندہ حسن جامع کتاب باب ما جاء فی کراہیت البیع المسجد حدیث نمبر تین سو بائیس امام ترمزی نے اسے حسن جبکہ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سولہ میں اسے صحیح کہا ہے مسند احمد جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اناسی و طراف المسند جلد نمبر چار صفحہ نمبر بتیس حدیث نمبر پانچ سو سترہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید سردی میں جمعہ کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور شدید گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الحر یوم الجمعہ حدیث نمبر نو سو چھ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہوتی اور غصہ سخت ہو جاتا یعنی جوش میں آ جاتے تھے گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہو اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں یہ کہتے ہوئے آپ اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ملاتے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب و تخفیف اصلاطی والخطبہ حدیث نمبر آٹھ سو سڑسٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی امام کے ساتھ جتنی نماز پالو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اسے پورا کرو صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب اتیان اصلاۃ بوقار و سکینہ حدیث نمبر چھ سو دو لیکن جمعہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جمعہ کی نماز میں سے ایک رکعت امام کے ساتھ ملے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر نماز جمعہ پوری کر لے اور اگر دوسری رکعت بھی نہ پا سکا تو پھر چار رکعت پڑے گا اس کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من ادرک الجمعات رکعتا فلیصل الیہا اخرى جو شخص جمعہ کی ایک رکعت پا لے تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے سنن دارقطنی جلد نمبر دو صفحہ نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بانوے وسن ادو حسن اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے من ادرک رکعت من الجمعات فقد ادرکہا الا انہو یقضی ما فاتح جس نے جمعہ کی ایک رکعت پا لی تو اس نے جمعہ پا لیا لیکن فوج شدہ رکعت کی قضا دے گا السنن الكبرہ للبیحقی جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چار وسن ادو صحیح ان روایات سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت بھینا پانے والا دو رکعتیں نہیں پڑے گا بلکہ چار رکعت ظہر کی پڑے گا تمام المنا صفحہ نمبر تین سو چالیس اروا الغلیل جلد نمبر تین صفحہ نمبر تراسی اور موسوعات الفقیہ لحسین بن عودہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ترانوے دوران خطبہ میں دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص یعنی سید غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور دو رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں انہوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھو صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب ندار الامام رجلا جاء يخطب حدیث نمبر 930 931 صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب والامام یختب حدیث نمبر آٹھ سو پچہتر پھر آپ نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا جب تم میں سے کوئی ایسے وقت میں مسجد میں آئے کہ امام یعنی جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو اسے دو مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب ما جاء فی التطوع مثنا مثنا حدیث نمبر 1166 صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب التحیات والامام یخطب حدیث نمبر 875 جمعے سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جتنے بآسانی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الدہن للجمعہ حدیث نمبر 883 صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فضل من استمع وانصت فی الخطبہ حدیث نمبر 857 مگر کم از کم تعداد یعنی تحیت المسجد والی دو رکعتیں ضروری ہیں گردنیں پھلانگنے کی ممانعت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنے پھلانگتا ہوا آنے لگا تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا بیٹھ جاؤ تم نے یعنی اس عامل سے لوگوں کو ایزا دی سنن نبی داود کتاب الصلاح بابن تو خط رقاب الناس یوم الجمعہ حدیث نمبر 1118 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 میں امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1811 میں امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 572 میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں جمعہ کے لیے پہلے آنے والوں کا ثواب سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر یعنی ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آنے والے کا اسی طرح نمبر وار لکھتے جاتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں جاتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا یعنی حرم کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے پھر جو بعد میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کعبہ کی طرف قربانی قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کو سواب ملتا ہے اس کے بعد آنے والے کو دمبا بھیجنے والے کے برابر اس کے بعد آنے والے کو مرغی اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر یعنی لکھے ہوئے اوراق لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں صحیح بخاری کتاب ال... جمعہ باب الاستماع الى الخطبہ حدیث نمبر 929 صحیح مسلم باب فضل التحجیر یوم حدیث نمبر 850 اس حدیث میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اونٹ گائے دمبا مرغی اور انڈا اس کی صورت یہ ہوگی کہ جمعے کے دن طلوع آفتاب سے لے کر خطبہ جمعہ کے آغاز تک کے وقت کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جو جو شخص پہلے حصے میں مسجد پہنچا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا متعمہ مالک میں الساعت اولا کے الفاظ سے اس توجہ کی تائید ہوتی ہے واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں نماز کی حالت میں کھڑا اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الساعت اللتی فی یوم الجمعہ حدیث نمبر 935 صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فی الساعت فی یوم الجمعہ حدیث نمبر 852 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی امام کے یعنی ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک کے درمیان ہے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فی الساعت اللتی فی یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو ایک قول کے مطابق قبولیت کی گھڑی نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان آتی ہے خطبہ جمعہ کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے ارشاد فرماتے ان کے درمیان بیٹھتے خطبے میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ذکر الخطبتین قبل الصلاح حدیث نمبر آٹھ سو باسٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اوسط انداز کی اور خطبہ بھی اوسط انداز کا ہوتا تھا صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاة والخطبہ حدیث نمبر 866 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ دانائی کی علامت ہے لہٰذا نماز طویل کرو اور خطبہ مختصر کرو صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاة والخطبہ حدیث نمبر 869 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاة والخطبہ حدیث نمبر 872 873 سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے خطبے میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے کو یعنی ازراہ نصیحت کہے چپ رہو تو بلا شبہ تو نے بھی لغو کام کیا صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الانصات یوم الجمعہ والامام یخطب یختب نمبر نو سو چونتیس صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فی الانصات یوم الجمعہ فی الخطبہ حدیث نمبر آٹھ سو اکاون اس سے ثابت ہوا کہ دوران خطبہ میں یعنی سامعین کو آپس میں کسی قسم کی بات کرنی جائز نہیں ہے بڑی خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے البتہ خطیب اور سامع ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب رفع الیدین فی الخطبہ حدیث نمبر 932 صحیح مسلم کتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء فی الاستسقاء حدیث نمبر 897 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے نافع رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا صرف جمعہ میں منع ہے فرمانے لگے جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری کتاب الجمعہ الجمعہ باب یقیم الرجل اخاہ یوم ویقعد مکانہ نو سو گیارہ سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو جمعے کے دن ممبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم خطبہ میں صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب تخفیف سلاطی والخطبہ حدیث نمبر 874 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان تھی سنن نبی داود کتاب السولا باب الرجل الختب على قوس حدیث نمبر 1096 ہزار وسن حسن امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1778 میں اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب القادتی بین الخطبتین یوم الجمعہ حدیث نمبر نو سو اٹھائیس ظہر احتیاطی بدعت ہے بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ زہر احتیاطی پڑھتے ہیں اور اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد احتیاطاً کے فرض پڑھنے والے اور اس کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے معاذ اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد زہر پڑھنا اور لوگوں کو بتا بتانا بھول گئے تھے جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کر کے تکمیل دین کی ہے احتیاطی پڑھنے اللہ اللہ اللہ سے سے ڈرو اور رسول صلی علیہ وسلم آگے نہ بڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آواز سے اپنی اونچی نہ کرو محض جمعے کے دن روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن روزے کے لیے اور جمعے کی شب یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم کتاب السیام باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته حدیث نمبر 1144 ہزار جمعے کی آزان سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں کی آزان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورا جگہ پر ایک اور آزان دی جانے لگی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الادان یوم الجمعہ نو سو بارہ جمعہ کے دن ادان عثمانی کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں مدینہ منورہ اور اس کی آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا لوگوں کو آسانی سے اذان کا علم ہو جاتا تھا عہد عثمانی میں جب آبادی زیادہ ہو گئی تو تمام لوگ اذان کی آواز سن نہیں پاتے تھے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ کئی لوگ مسجد میں بر وقت پہنچنے سے رہ جاتے تھے اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر زورا کے مقام پر آزان دی جاتی اس سے کچھ ہی دیر بعد مسجد نبوی میں یعنی دوسری آزان ہو جاتی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام بدعت نہیں ہے مولانا عبد السمد رفیقی لیکن اس پر عمل ان اسباب و حالات کے ساتھ مشروط ہوگا جن کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آزان کی ابتدا کی تھی اور وہ لوگ لوگوں کی کسرت اور ان کے گھروں کا مسجد سے دور ہونا ہے جس کی وجہ سے آزان مسجد کی آواز ان تک نہیں پہنچتی تھی تو انہوں نے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ یعنی بازار میں انہیں مطلع کرنے کے لیے اصل آزان سے کچھ دیر پہلے اس کا سلسلہ چلایا آج کے زمانے میں اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو انہی اسباب و شرائط اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس پر عمل کرے جبکہ عام طور پر جمعے کے دن مساجد میں پہلی آزان کے نام سے دی جانے والی آزان مذکورہ اسباب و شرائط نام ہونے کی وجہ سے نہ تو آزان عثمانی ہے اور نہ آزان محمدی اس لیے اسے مسنون آزان کہنا مشکل ہے تفصیل کے لیے سنیے صفحہ نمبر نو تا چودہ مولانا عبد الولی خان مسجد کے اندر امام کے خطبے سے پہلے صرف ایک آزان ہے عام طور پر مساجد میں خطبے کی آزان سے قبل دی جانے والی آزان کا ثبوت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے جمعہ کے دن اذان جمعہ ممبر کے پاس ہونی چاہیے الموجم القبیل قبرانی جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو چھیالیس ایک سو سینتالیس حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو چھیالیس ورجالوحات